مہمان جلام میں The them فیوز و برکات حاصل کرتے رہے ہیں گیارہویں شریف کے سلسلے میں ہی اج کا اجتماع شریف ہے ایک کیونکہ اس محفل کو پاک میرا نام نسبت دوسرا ایک کامل صحیح صوفی صحیح کامل صوفی دربار عالی شان دربار عالی شان زیر سایہ ہو رہے ہے ان دو نسبت میں جناب نو جو سنانا چاہنا اس کا جناب کے رکھ دینا اس کا عنوان ہے سیدنا امام احمد بن حنبل اور خارجیت کا تعارف سیدنا امام احمد بن حنبل اور خارجیت کا تعارف سیدنا امام الاسلام امام سنت امام احمد بن حنبل اور خارجیت کا تعارف اے ناچیر کا موضوع سکون اس سے آڑے دوارے ان شاء اللہ الرحمان کرواں گا میں اگلے دن پتوں کی یہ موضوع آیا سیکھا پہلی مرتبہ الحمدللہ ناچیز جنیاں تھاواں ہوتے ایک موضوع پیش کرے گا ضرور پہلا پہلے نالوں دوسرا مختلف ہو ایک بڑا عظیم موضوع ہے جس نے بیان ہونا ہے اور تو جناب کے سامنے صحیح شردہ نال پختہ روایت حق کھلنا ہے اور موضوع کھلنا ہے تصا انتہائی معذور ہونا ہے اور تصا یاد کرنا ہے دعوا کہ زندگی بھر ایسے حقائق مسائل موضوع پسند نہیں سنا جو ہے سبحان اللہ جناب کیونکہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شخصیت کو واقف نہیں تفصیل اگر سے اس والا نام شروع ہے آپ کی عظمت و شان کو باخبر نہیں اور خارجیت کا جڑا لفظ ہے اس کو بھی آپ اتنے باخبر نہیں تا کر کے موضوع کا عنوان پیش ہوا تو آپ تھوڑی پریشانی ہوئی ہے لیکن اس میں وضاحت ہوئی اس وقت پریشانی دور ہو کے ان شاء اللہ اطمینان قلب نصیب ہونا سبحان اللہ دوستان گرامی سیدنا امام احمد بن حمل نبی اللہ تعالی رہ گئے پہلے یہ دس چلا بھی اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ کچھ خارجی لوگ عرب نے عرب نے خارجی لوگ جنہ کی خارجیت کے کبھی دلائل قائم نے مضبوط دلائل قائم نے وہ سیدنا امام محمد بن حمل کی شخصیت سہارا لے کے سنیت قتل کرتے ہیں بلکہ میں آخر کا اسلام قتل کرتے ہیں انہوں نے نارنگی دوران گردش زمانہ میں کے یورپ نے لالما نے اس مقدس علاقے نے تسلط کرایا ہے عقیدے میں خلاف میری امت کبھی نہ کرتی جو ایر نہ رہتا یہ صحیح مجمع کے اندر حدیث نے کتابوں میں اگر صحیح روایت نہ ہوئی ایک نہیں متعدد مجمع ہوزا مجمان کتابیا جہاں بھی اللہ پڑے تیسرا بلاوج ہے جی، یا رب کے بندے میں بن جاؤ یا رب کے دشمنوں میں بن جاؤ اتنے تیسرا راہ کوئی نہیں ہم کوئی ہر سا جما ان مبارک ہوئے مولا علی کے سارے سر چکے انہوں نے بہت بڑا مسئلہ ہے گمراہی کا کہ یہ میں امبیا آؤ تازی میں عباد اللہ تو سیخ اللہ تو کا مانا ہے راستہ بنانا اللہ والے بننا اللہ نے اپنے چلنا واسطہ بنا کے رحمت کا وسیلہ بنا برکت کا وسیلہ بنا انہوں کی تعظیم کرنی یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ خارجی لوگ ان شرک سمجھتے شرک سمجھتے شرک سمجھتے اور سارے نبی سارے علم سارے صحابہ سب اپنے بیر تمام امام محدثین متقلبین فقہا انہوں میں دو کروڑ دیا کتاباں رکھنا تی سال کا مطالعہ رکھنا تی سال کا تجربہ رکھنا کوئی شوبا ساڈے کو چھپیا نہیں میں خدا نہیں کر کے آنا پورے اسلام کا نچوڑ پہ دسنا پورے کا کوئی مائی مائنڈا چیلنج کر کے نہ تو جی بچ میرے کو وقت ایسا نہیں کہ میں ایک تفصیل تھوڑے اگے بیان کرا بس یہ دل چ رکھو خارجیت خارجیت کا موٹا مسئلہ جتوں خارجی شوزے کی پہچان ہو جاتی ہے اور امتیاز ہو جاتا ہے نکھیرا ہو جاتا ہے وہ کی ہے اللہ کے بندے واسطہ بنونا انہوں نے تعظیم کرنی خارجیاں کے نزدیک شرک اور سارے نزدیک توہین سب امبیا دعویٰ دیکھو کیسا جی سب امبیا سب سہارا تمام اہل بیت تمام اولیاء تمام امام خصوصا جنہ دا خارجی آسرا نے میرے حملی حملی اٹھے کہیں نے حملی حملی کہہ کے روزہ رسول کو ہاتھ نہیں لوٹ دیتے کسی شہر ہاتھ نہیں لوٹ دیتے مکرمین تقریب مکرمین توحید احباب اللہ یہ توحید کے منافع نہیں توحید کا معاملہ ہے خارجیت میں اس نظریے کو امام علیہ سلطت نے اپنے بیان اپنے کلام منظوم کلام سالس چڑنا دو فریق جھگڑا بکار کر سالس چڑنا اربی چورو کہ حکم کی کہتے ہیں حکم حکم سال حکم چڑ لینا یہ کون کہہ سکتے کہ یہ شرک ہو کیا فیصلہ نہیں بیٹھ کیا میرا سارا نہیں مار کے ہوں گے دسو جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ سارے سارے سے سے وہ کامی خارجی مذہب مذہب ایڈا بے وقوف ہے کہ انہیں مولا علی اور حضرت معاویہ اچرشر صحفیہ زبیر کو اشرف مشرا صحافیہ مشرق نے کافر واجب قتل قرار دیتا بخاری مسلم بھی چاہے نام نام فرمایا صرف تاری پی گئی ہے ایمان کیونکہ اس قوم کو روشنی اٹھ گئی ہے کہ جہاں اندھیرے تو معذور سمجھا جاتا ہے وہ اس قوم کے گاٹے پی گیا ہے تو یہاں تا کر کے دسنا پہنتا ہے ورنہ کہڑی لوڑ ہے یہو جہ بندے کے منہ نہیں کرنا چاہیے کہ جنوں اینی بھی تمیز نہیں کہ سارے سنن نال حکم سنن نال مشرف ہو گیا کیوں آ کے خدا کا نام سی بندے نو دے چڑیا گیا تاکہ رب کا رب کا نام سی بندے نو دے چڑیا گیا دوست رب کا نام سی بندے نو دے سمجھ جاؤ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ چاہتا نہیں سنت اپنے رنگ خارجیت کا تعارف ہیں آپ لگے چارجی لگاتار افسر آسر وہ نہ صرف حبیب کی گل کی ہے میں ہر نبی کی گل کرنا ہر ولی کی گل کرنا ہوں کیونکہ اس بڑے بدل خاصیت کے اندر سارے کی تعلیم شرک ارے شرک ہے تسلیم تعظیم حبیب شرک ہے تسلیم تعظیم Oh. چھوڑنی پڑتی ہے ایک رسول اللہ ہے جن کی ہر بات کو لینا پڑتا ہے بلکہ میں یہ اللہ رسول اللہ کا اس کے ساتھ آگمن کیا ہے ورنہ رسول اللہ کی حدیث میں بھی کچھ کو لینا پڑتا ہے کچھ کو چھوڑنا پڑتا ہے ایک ناسک ہوتی ہے ایک منسوخ ہوتی ہے جی جب ہو جاتا ہے تو کسی کو امام لیتا ہے کسی کو چھوڑتا ہے یہ قصور ہے تمام حدیثوں پر عمل نہیں ممکن ہی نہیں اس پر تمام اماموں کا اتفاق ہے تمام صحا کا اتفاق ہے صرف ادبن ادبن یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہم حضور کا استثنا ضرور کرتے ہیں ہاں ہاں ہاں کیوں کہ یہ بات جس اس کے اندر اور جس انداز میں ہو رہی ہے کیونکہ وہ دوسروں کے متعلق ہے وہ سرکار نال رکھ لینا بے ادبی جا کر کے ماما نے انہوں کا استثنا فرمایا ہے سوا کسی کے پاس لکھنے میں نہ آئے لیکن ان شاء اللہ وہ تمام کی اتفاق ہے ضروری ہوتا کہ ہر گل لکھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ حاصل کرتا وہ بھی جی ابرا جا نہ دس دے جسبی سویا دو وکھرے ہو جاتے ہیں صحابہ وکھرے ہو جاتے ہیں نبیا وکھرے ہو جاتے ہیں احمد کا تعارف کرانا ہو امام احمد بن حمبل کا تعارف کرانا ہو جہاں سہارا لے کے سنیا نو امام احمد کے مذہب والوں راوے سہارا لے کے مسلمانوں کے ظلم و ستم ہو اسی کا سہارا لے کے حقیقت نو کھول کے ناچی نے پیش کرنے لگا کہ امام محمد خارجی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے خارجی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ تو کٹر سنی ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے تمام زمانے میں ولایت بانٹنے والے پیار پیر پیار پیر امام احمد بن حبل نو اپنا امام بنایا آپ ہمبلی نے ہمبلی نے ہمبلی کیوں بڑے نے جو اندر ذرا کمی ویختے سنی جاتے سنی ایماندار دسوئے صرف قانون نہیں ہوتا ہے ویسا نکلا کہ اللہ تعالیٰ انہوں واسطے ایک وکرا جہان قائم فرمایا اس جہان چ رہ کے تو ملایا کے چھپے لوگے نہیں جنہیں ملایا کے چھپے لوگ وہ غوث پاک توجہ وہ غوث پاک ہوئی امام احمد تو علاوہ جو امام اپنا اور بھی منیا یہ منیا ہے تو پھر صاف پتہ لگتا ہے غوث پاک میرا کا جڑا امام ہونا ہے وہ سنیا دا باقی سلطان ہونا ہے بولو بولو ایک اندر امام احمد بیان نہیں ہو سکتی جان گیا ایڈی عظیم شخصیت ہوئے نے کی خدمات نے اینا ویخ لو غوث پاک میرا دار امام ہے امام بخاری دار امام ہے امام بخاری دے استاد نے امام بخاری حدیث کے سبق ناگر پڑے ہیں مسلم مسلم یعنی حدیث کی کتاب ابو داؤد حدیث کی کتاب ابن ماجہ حدیث کی نسائی حدیث کی تبلی حدیث کی سارے امام احمد تو حدیث ہر کسی نے اپنے سرخا ناج بنا کے نام شریف ذکر کرنا آپ آپ کے کے بڑے بڑے بیٹے ہو سن امام امام امام صالح صالح پتر پتر پتر نے نے نے حضرت حضرت عبداللہ دوسرے تیسرے باقی دو مثال فرما گئے شمس تاریخی پار سارے سب مشہور کرا مسئلے مسند امام احمد مسند امام احمد جس کا تیس ہزار زیادہ حدیث موجود نے تیس ہزار زیادہ حدیث موجود نے یہ حدیث لکھوایا امام احمد نے لکھیا پتر حضرت عبد اللہ جو ہے سبحان اللہ یا یار آچاریہ آدم زندہ آباد خارجیت کا ایک اور مسئلہ ہے کہ کرام مجاہدے اور راستہ مسلمین قندھاری سرکار بارش بیٹھ کے رب رب کہتے ہیں میاں صاحب ہے مولا پتہ نہیں کیڑے کی نفس کی تھے کہ تھے تنائی بہ بہ ہائے ہائے اللہ کی مجاہدے تے ریاستا مشتا دے کے رولنا پیا اچھا تن کر کر کے خدمت وقت گزار رہے ہیں اور نہ نہیں صرف ویکھنا ہے مشر کرتا جی اللہ اللہ اللہ مرشد کی زیارت کر کے ادب سیکھنا ہے اور بندر رہ گئے کبھی بے وقت آ رہے گا اے نگاہ طرف فرما گے میں مٹی ہوں سونا بنا دوں گے پھر یہ اللہ والے مجاہد ریاست مجاہد ریاست یہ بھی پری کون چڑھ رہی ہے خارجیاں سیام سن سہاج اتر پہلا جہاں بخاری مسلم ہے حضور خانے بیٹھتے سن بڑے بوٹا کھولیے تو بوٹا خراب ہوتا ہے یہ سارا کلندر اقبال میں گیا ہے ہاں۔ اقبال فرما د تمام علماء اتفاق ہے اس حدیث کے تحت جس میں لباس شہرت کی ضرورت ہے لباس شہرت جائز نہیں لباس شہرت کیوں کہتے ہیں شہرت لباس کیوں کہتے ہیں ایسا اچا قیمتی پہننا ایسا اچا قیمتی لباس پہننا یہ میرے آخر کوئی عجیب دنیا دار بڑا بڑا کوئی کچھ کی لباس نہ پاؤ قیمتی بہتا بہتا نہ نہ نہ نہ کہ کہ انگلی انگلی اٹھے اٹھے کیا گزرا آخر تو فقیر درویش رل مل مل کے کے رہو رہو تاکہ کوئی سمجھے جی حدیث بیان کرنا چڑیے میں اپنا نکرے لا کے اللہ لانا فرمایا میرے اس لیے سکون آیا تو راحت لگی ہے فرمایا الطریق ما علیہ بشر بن فرمایا احمد بن حنبل جڑا شریعت دا چوتھا امام ہے وہ فرماتا اگر میرے تو پوچھو نا راہ جی حقیقت والا جب پچھل ہاتھ ہی چل رہا ہے روشنی عام ہے لیکن چاندن نہیں روشنی عام ہے لیکن چاندن نہیں جو ہے محمد بن حمبل میں ساتھی سن امام محمد بن حمبل تمہیں دیا گلا فقیری دیا گلا اللہ والے دیا سوچنا لینا اس میں جب شوق آنا پچھلے ہاتھ میں جلال بیٹھے سن فرمانے سن وہ بھاوے واسطہ بنا بھی آئے گا تعظیم بھی آئے گی تعظیم دونوں میں آؤ گے تو جی نمیا چیزاں نہ ہو اللہ اللہ الخلال ابو بکر خلال محرر امام محرر مذہب امام احمد بن حنبل ابو بکر خلال سعودی عرب مسجد نبی شریف کے اتنے کتب خانہ ہے چیز بیٹھتا رہے مطالعے اللہ کے حرم شریف کتاب پہ میں حوالے دین لگا اگر نہ نہ میرا پہنچ گیا ابو بکر وسام حدثنا قال من فضل ابي عبد الله الله وهو في الحبس ثلاث شهر فقال هذه النبي صلى عليه وسلم فاوصى سکتا آئےت خدا نہیں کرے گا کرے گا قربان جاوا قربان جا مزار ایک میری کھبی آخ ایک میری سامان رکھ دے آج مولا علی احمد راو ته نو خرشته سوال نے کی اور سپورٹ سے صحابہ نے لی ان کے واسطے سے پھر امام احمد تک پہنچی اور اتوں پھرتی پھرتی پھر میاں صدیق ورگیا تک پہنچا کماری تک پہنچی شیر ربانی تک پہنچی انسانی تک پہنچی پیر مہر علی تک پہنچی یہ برکتہ نے خیر لین کا کام محمد پاک نہیں سارے ندیاں کی تھے محمد نے پھر سکھائے صحابہ کئی بار بار ایک نہیں بولو بولو بولو کئی دفعہ دیکھا ابا جی کی کرتے سر اور جو ہے اللہ يدوها فيضعها على فيقبلها میرے بالی ہلو نواب شریف نو لیندے سن ایک بار نہیں یا خود مبارک وسیلا ہے تجھے تو حدوسی کے لیے آتا ہے ایم میں برابر کے قاعدے کے مطابق آپ بار بار کرتے سن یا خود شہادت اپنے ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نواز شریف یا لوہا لافی انہوں اپنے منہ سے رکھنا فجو لوہا انہوں بوسا لینا بوسا لینا پھر کے اپنی اکھان رکھنا کئی بار آئی نکلنا پانی لینا گلاس تکلیف ہونی بیماری ہونی پانی لینا اپنے جنم میں اپنے پترا کی تربیت کی نہ نہ نہ نہ محتسب نو نو نو ویکھا ویکھا یعنی میں ہے چونکہ صرف بادشاہ ویکھنا گوارا نہیں کرتا امام فرماتے ہیں جانا اس رب نے میری قسم دی لاج انج رکھی فرمایا اونے کمرے چ پایا مینوں پتہ نہیں او کدھر بیٹھا ہے اونوں پتہ سی یہ کدھر بیٹھا ہے اونے مینوں ویکھ لیا میں اونوں نہیں ویکھ سکیا آپ فرماتے ہیں مودی امان جو نظر پاری نظر پائی محمد کو پتہ لگا میرے پتر نے بادشاہ کو نگرانہ وصول کیتا ہے امام احمد بن حمد نے کوئی شہ کھان واسطے لوڑ ہوئی تے تندوری وچ پوٹنی سی پوٹنی سی سبیاں جا کے پوٹ کے تے امام احمد کو دسیا سالح کے تندور تو پوٹ کے لے آتی فرمایا میرے واسطے کھانا جائز نہیں بنتا بڑی بولو جم سو تاج میں شروع anos, parou گل ہے میرے جی نا ایک کمیز میں نماز نماز سی جب سا سا اور میرا خدا پا لینا جدو اگ بن گئی نہیں چار پائی پی سنی شریفے امام احمد کا قدیس ہے اللہ نائ زندہ زند پہلا جڑا واقعہ سنایا پولیس کا خود عبادت سنا سفر نمبر دو سو تین واقع الحریق آپ کی بیٹی پاک سر فاطمہ امام محمد کی بیٹی پاک سیدہ فاطمہ پاک مام سی آپ فرما دیا اگ لگ گئی میرے برا ساجے کے گھر وكان قد تزوج بخديجة فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار اگلے جہیز دیتا چار ہزار دینار تھا فاقلت النار اگلا فجعل صالح امام صالح فرمان لگے ما غمدی ما دار الا ثوب لیلی او میں نے کسی سے دا دکھ دیں اب میرے کپڑے دا دکھ دیں کان ایو سکی فی او دس نماز پڑھ سا آتا پڑھ دا کبھی و اس علی فی کان اس علی فی یہ وہ شرک ہے جو آپ نے اپنے ابا جی سے سیکھا ہے اور ابا جی وہ ہے جس کو امام بخاری وغیرہ نے بھی شرک سیکھا ہے بولو چاہیے کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا برکت لے کے پتر نماز پڑھے سبحان اللہ نماز تو لے کے بولو تو صحیح فتوے ٹھوکنے سوکھے نہیں ٹوکے برکت صاحب لگا اللہ برکت عبادت سا امام صاحبی ابن تیمیہ دے شکل دے جی آپ فرمانے نے وقد استفاض وثبت ان الغرق الكائن بعد العشرين وسبعمائة ببقاء عام على مقابلة مقبرة مقبرة إمام أحمد وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله اس قبرستان چڑیا جتھے امام احمد کا قبرستان امام احمد کی قبر اکبر فرمایا پانی جڑا اتنے روزہ شریف بنیا ہے حویلی بنی اس حویلی میں تحمیل پانی بنیا ایک ایک ہاتھ گچا کھڑا سن سات سو بھی ہجری امام شمس الدین چاندی کی وفات ہے سات سو اٹھتالی کنے جی؟ تے پانی کل کنے سامنے چایا سی یہ مطلب امام مسافی کا اپنا دور ہے اکھی پانی بڑھیا دربار شریف کے دوارے کند بڑی روزہ بڑے فرمایا بجلی جی پانی اندر آیا ایک ہاتھ رہا ہے رگاہ نہیں آیا دربار کردو غبار بھی گلا نہیں کر سکیا چٹائیاں بھی نہیں پھینو سکیا قدرت اللہ اور معلوم power. ابن تیمیہ ول کوئی مذہبن پر خارجی سی آخری سال تے توبہ کیتی سی پہلے مذہب خارجی سی آخری سال توبہ کیتی سی اے شگرد ہو گئے ہم کو معاف کرتے نے اللہ نے اس سے بناونا را دکھیا جڑا اپنا ہے کتو عملی گئی دے ابن تیم عملی گئی دے کتو شیخ راوندا امام تے اعتراض کردا فرماتے نے کچھے آ اور اگر گل جڑی رہا امام احمد کی فکر کا دعویٰ آج کے بعد چھوڑ دو کوئی تارا نہیں ہو اپنی جیت کو میروں تھے دو بجاب کرتی لہاڑی بتنا لوگ میں ایک ہی گل تم کرنا بخاری کے سارے ہے ہے ہی امام بخاری کا بھی بھی ہم ثابت کر کر دیا سبحان اللہ قسم خدا سبھی درد نہ رکھنا پلا جس پاس لگ جان گے لوگ ادھر لگ جان گے نتیجہ یہ نکلے گا جب سوال اٹھے گا کسی مذہب کے اوپر چاہے قوم کو تو جواب ہی نہیں ہوگا مذہب پھر جائے گا مذہب کا دفاع کو نہیں کر سکے گا میں دفاع کری جانا میں دفاع کری جانا میں دفاع کری جانا اور روئے زمین میں دفاع کی سوال اٹھے جی جاتا تو ہاتھ رکھ لیا پوچھے کوئی نہ کوئی تو حسن تو ہے ہاں جی سمجھو ذرا یہ جہل میں ہو سکے مذہب اپنے کا دفاع بھی کر سکتا کوئی جی پانچ سو نات خان کٹھا کر ایک سوال کا جواب نہ دے سکیں گے سارے ورگا مشکل جہاں لکھا نہیں مکاؤں پیسے نہیں مکاؤں گا ساتھ رہے ہلو میرے علم چاہیے چاہیے ہے ہے یہ گریبی اصل آگے جی آج کل میں میٹر دادا نہیں یہ سنیا کا کام ہے اصل مخصوص خطاب ہوتا تھا برکت کے لیے پہلے قرآن ہوتا تھا پھر برکت کے لیے حضور کی نامت دو ہوتی تھی پھر خطاب ہوتا تھا کہ جب سے علیحدہ ویسے ناطے ہونا شروع ہوئی ہیں اور سلسلہ خطابات اور وہ بھی علماء کا جو ہلاک رہ گیا اور آپ بند ہو گیا ایمان سے کہتا ہوں یہ یہودیت کا فتنہ ہے تاکہ یہ قوم جہل اور اس کسی بھی آدر میں نے دفاع کی طاقت ہی پیدا نہ ہو سکے یہ ہے اتنا تبدیل سمجھنے والے سمجھ جائیں گے سمجھانے والی بول دو لوگ بیٹھے پہلا کی کیوں ایک تلاوت ایک تلاوت جڑا اپنے رکھے مذہب کا دیش ہے اپنی آپ کا ہے اپنا جیو چیشن سیوا نے اور صرف ایک بخاری کی گل کر کتاب الجہاد بخاری کتاب الجہاد حدیث کی چھ کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں القطب الستہ بخاری مسلم ابو داؤد ابن ترمذی ترمذی نسائی ابن ماجہ چھ حدیث کی کتابیں چھ حدیث کی کتابیں ہائے ہائے ہاتھ کھڑا کر کے کریمہ چھ بجے چھ بجے سنی چھ میں اپنا مذہب نہ ثابت میرا نک صرف صرف اور ایک گل امام بخاری نے سلوک لگا کلو کلو سیف سیف فی فی عربی میں کہتے ہیں سارے شکار زیبرے میں سے باغ بنایا ترجمہ صرف کرانا دی جاتا چاہو پر واقعی کوئی نہیں پاؤں سدے جو لکھا میں نہیں سنا سکتا وقت کوئی عنوان جو عنوان ہے امام بخاری کا جو عنوان ہے صرف ہو سنا سناوا باب و بار باب و بار من فرع النبي صلى الله عليه وسلم وعصباه تمجوا يا سبحان الله بعدما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدره وخاتمه وما الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر اسمته ومن شعره ونعليه نعليه ہرون جوڑ بھانیاں نیم تبر ہو اصحاب ہنبو اصحاب ہنبو اصحاب ہن سات سات مسجد مسجد مسجد مسجد والی والی آپ نبی جی دے یار سن تارے بجے بجے شکر شکر ہے ہے نہیں مارتے یہ تعلق حضور بیٹھے سنو نماز پڑھی سو نماز پڑھ کے واپس آیا ایک بندہ جد آیا فرمایا سچی سچی دسی جدو دل آ میں شیخ کا ایتھے پاس اوتھے سرما رکھی بیٹھے اوتھے جتیاں رکھی بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے اوتھے اوتھے اوتھے اوتھے اوتھے تولیے رکھی رکھی رکھی رکھی سرمے سرمچو مسیتا بنائی جاندے تے بھر مسیح پتا ہی نہیں جی پہ سمجھ گئے نہیں ہے رکھ دیا چھوڑ لینا کیا اچھی باٹا سدے ساڑا نی اتنے رو جی جی کیا تھی قیمتی مچی نہیں رکھ پہ آٹا رکھنی نکلنا ختم کرنے نکلنا چل جا رہے ہو گئے جی میں جناب سوامی چاچی مہان سلطان میں سر فرمان ہے اللہ اور فرمانے میں انصاف جنہ سے عدل و انصاف دیا حضرت عمر اوپر آپ مثال حضرت عمر دے دو ترے سن دو ترے حضرت عمر دے کی سن دو ترے سن عمر بن عبدالعزیز بن عبدالملک بن مروا رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے دور خلافت ہے بکریاں تے بھیڑا تے بھیڑا کٹھے پانی پیتا ہے کتابی مسئلہ ہے سبحان اللہ اتنے بھی بھی کبھی جی میں بکری کھانا کسی کے کٹھے اس دور بکریا کٹھے پانی پیتے سن جسمدیز عزیز بہت ہو گیا کہ اتنے بند لگا پہ اج تک کٹے پانی پیتے سن اج منہ مار لیا سو لگتا ہے وہ والا گیا جنہ سامنے کسی نے کسی نے حضرت معاویہ کو گھوڑا مل خلیفے ملک آپ نے فرمایا کوڑے مارو ایک نے یزید نو امیر المومنین آخیا آپ نے فرمایا کوڑے مارو صحابی نو برا نہیں بولن دیتا یزید جیسے نو امیر المومنین نہیں حالانکہ یزید اموی ہے اسے خاندان پر جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے سب کو پہلا اس امام کو کہا تھا محمد بن شہاب شہری رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا حدیث رسول طے نہ ہو جائے محفوظ کرو اور معلوم ہوا امت پر جو یہ احسان ہے بخاری مسلم کا یہ عمر بن عبد العزیز کا ہی ہے عمر بن عبد العزیز سونے نے گھر میں بی بی فوج ہو گئے وہ مسلمان توجہ سونے کہڑے جہان پلیت بغیر چاک ہوتی بیٹھے ہیں عبد العزیز سے کاروائی بھی تعزیت کرنے لگے حضور افسوس آپ نے پتا کی فرمایا ہم ہیں ہم عورتوں کے افسوس کی اجازت نہیں دیتے ہمیں سات فرمان دوبارہ بیان کرو کیوں شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے فرماتے ہیں پھر بیان کرو حضرت عمر خلیفہ راشد آپ دی کوئی بی بی فوج ہو گئی کچھ بندے کٹھے ہو کے تعزیت کرنے لگے آپ نے فرمایا لال مسلمان عورتوں کا افسوس دوبارہ نہیں کرتے ہمیں یہ کوئی کہے تمہاری بہو بیٹی جانے کا ہمیں دکھ ہوا یہ ہمارا زمین گوارا نہیں کرتا فرمایا اگر کوئی بہت عمر رسیدہ بی بی گجڑی بائی ہو وہ بارے آخو پھر کوئی حرج نہیں لیکن انہیں تو علاوہ سانو بیبیاں دے دکھ دا کبھی نہ بڑے بڑے بڑے پاک پاک پاک لوگ لوگ لوگ سن سن سن خیال آپ گوارا کرتے سن دل یہ سبق مستفا نہ ادھر ویٹ فرمایا بیبیاں دی بیوارا گوارا بیبیاں بیبیاں دی گوارا گوارا دا افسوس سن کافر چتر ہوں ادھر ویخ مانے کی گل کرنا ہاکی میں سر چیزیں مانچو جی بندہ امیدوار آپ بندہ امیدوار پہنا خیال نہیں چاہ جہاں بھی امیدوارجو سمجھو حضرت بریلوی کا فتوا شیخ عبد العزیز محدے سے دہلوی کا فتوا فتوا عزیزی کھولو فتوا رضویلا کھولو آپ فرمانے نے جی عورت مولوی دی پردہ نہ کرے وہ فاسے کے وہ پیچھے نماز جائز نہیں جی راضی رہی میرے ہاتھ مبارک مناظر ہیں کر کے محسوس ہو گیا مسلمانوں کا آپ زمین جگانا مر جا تصویر تھلے ہوتے ایمان میرا تیرے سرد ہے اگر قرآن کہتا ہے نا اللہ سارے سو سلاسا اگر کفر کو نقل کرتا ہے اور کہتا ہے عیسائی یہ کہتے ہیں تو کفر کو نقل کرنا اگر گناہ نہیں تو کسی فرغون منہوس کی لہوست اور گناہ کو لوگوں کے سامنے تصویری شکل میں پیش کرنا تصویر ان کی طرف سے ہو پیش کی ہماری طرف سے ہو پیشی ہماری طرف سے ہو تصویر ان کی طرف سے ہو تو یہ شریعت بتانے کے لیے الٹا ضروری ہے کیا گستاخی نہیں کیوں نہیں ہوتا نقل نہیں نقل ہے کرو اصل تھی عزت عزت بچا رہے رہے پیچھے قربانیاں ساری اور پھر اس جڑی محمد کی شریعت رو پیرا کے آو بولے سبحان اللہ اگلے آخیا یا رسول اللہ پاک رجسٹریشن کے لیے لبا پاکستان لکھو لکھ لیا یا رسول اللہ پاک لیا میں نے ابراہم اٹھایا میں نے کہا یا یا رسول اللہ نام ہے اور ہماری پہچان ہے یا رسول اللہ نام ہے ہماری پہچان ہے تم تو حضور کا نام نہیں بچا سکے تم نظام کیسے لاؤ سیاست کی تھی تین اپنے ٹر گیا معلوم ہو جائے یہ سیاست فرقی ایسی خبیص ہے یہ کرتے ہو تین کرتے ہو یہ جاتی ہے اقبال جیسا تجربے کار حکیم بک بیٹھا تھا وہ بول پڑا سنا تھا Oh. مالی ایک حفاظت کرنی کام درخت بچاؤنا مالک کا کام ہے حج کسے آخیا کا کم پانی دینا کوئی دشمن تیسرا سارے ٹہنے واٹ دے دے تھلے بچے منائی نبی فادر ملن کے پیچھے لگ کے دین جملہ جا دین کے درخت کے ٹہنے نہ کٹنا جا نہیںر جا سیاست کما جا پیچھو سڑکیں بچتا رخ دینا چاہتا ہے یہی شہ سیدہ خاتون جنت کی چادر بھی بیچ سکتے چادر بیچ کے کھانا والا ہے وہ سید دادی جب کھلوتی عزت رولی سید دی تو کیا نبی دی بیٹی دی عزت رولی چادر سہارا نبی کی معافی منگنا آپ کے اندر کسی بندے کو پیا ہو گیا اور ہو سکتا ہے کوئی میرے سے ناراض ہوئے کی کی بےزتی کیوں وہ عزت بچاؤ کی گل کرتا ہے دشمن snack, snack.